حضرت عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سب حسم ربک الاعلا قل جا ایوہ الكافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے پھر جب سلام پھیرتے تو تین دفعہ سبحان الملک القدوس فرماتے اور تیسری دفعہ سبحان الملک القدوس مزید بلند آواز سے ادا فرماتے اس روایت کو منصور نے سلمہ بن کوہیل سے بیان کیا ہے اور راوی حدیث زر کا ذکر نہیں کیا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چونتیس